علیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا علیک و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے بھائی آج ہمارے ساتھ عید قرباں کے موقع پر پیارے پیارے مدنی منع اور پیاری پیاری مدنی منیا ہیں جی تمام مدنی منوں اور مدنی منوں کو عید مبارک جی آج کون کون مدنی منع مدنی منیا ہے جی دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ہاتھ دلائیے بھائی یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے مدنی منع ہیں اور مدنی منیا ہیں اور آج کے سلسلے میں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کے سلسلے میں اب سے کچھ دیر کے بعد تشریف لائیں گے ہمارے پیارے پیارے باپا جانی اور نگران شورا بھی آئیں گے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے ذرا دکھائیے کچھ کمپیوٹرز بھی ہیں آج مدنی چینل کے ناظرین جی کمپیوٹرز کون کون ہیں آج ہاتھ کھڑا کیجئے بلند یہ کچھ کمپیوٹرز بھی آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں مسکرا کے مدنی چینل کے ناظرین کو ہاتھ ہلا دیں جو کمپیوٹرز ہیں یہ کمپیوٹرز ہیں انشاءاللہ شاء اللہ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال بھی عرض کریں گے اور امیر سنت ان سے بھی سوال جواب کا سلسلہ ہوگا تو آج کے سلسلے میں بہت کچھ ہے اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی منع مدنی منیا ملاحدہ فرما رہے ہیں مجھے ایسی بھی کچھ باتیں پتہ چلی کہ ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں لیکن رہتے دور ہیں کچھ پاکستان سے باہر ہیں کچھ جو ہے باب المدینہ سے باہر ہیں اور جو باب المدینہ کے ہیں وہ بھی سارے تو شرکت نہیں کر سکتے اب کیا کریں جو نہیں آ سکے وہ کیا کریں اور آپ کا بھی شرکت کا دل چاہ رہا ہوگا چلیں کچھ آپ کی تسلی کے لیے آپ کو تشفی ہو جائے یہ ہیں تو مشکل الفاظ تشفی کیا ہوتی ہے یعنی ہماری بھی تھوڑی بہت شرکت ہو جائے تو ایک تو آپ اسکرین کے سامنے سے ہٹے نہیں دیکھیں کہ آج مدنی منع کیا سوال کرتے ہیں اور باپا جانی کیا جواب دیتے ہیں جوابت تو بھائی سب کے لیے ہے نا لیکن اگر آپ بھی سوال میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کالس کیجیے اور اپنا جو ہے سوال ریکارڈ کروائیے ان شاء اللہ جو اسکرین پر مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں آج عید کا دوسرا دن ہے باب المدینہ کراچی میں اور آپ کے مدنی منوں کیا جذبات ہیں آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے اور یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ ہم بھی آ جائیں آپ نہیں آ سکے تو اب گھر پہ ہی آپ بیٹھ کے آپ نے جو شرکت کرنی ہے اور امیر السنت سے آپ کو سوال کرنے کا دل جا رہا ہے تو آپ آج کے خصوصی مدنی مذاکرے میں خصوصی سوال کیجیے اور ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع ہیں تو اب یہ سلسلہ ہے مدنی منوں کا اور مدنی منوں کا تو پیارے مدنی منو امیر السنت تشریف لائیں گے اور ہم کیا نعرہ لگائیں گے مرشدی اتار پر مرشید کی آمد مرحبا آپ سے کچھ دیر کے بعد مدنی منوں کے درمیان ہوں گے ہمارے شیخ طریقت امیر السنت دامد برکاتم العالیہ آئیے مدنی مذاکرے کا ہم ابتدا تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں اور ان شاء اللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے ہی مدنی منع تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سلو الحبیب مائک لے کر آ جائیں آپ لے لیں نا آ جائیں ادھر آ جائیے تمام مدنی منع ادب کے ساتھ بیٹھ یہ لے لیجیے تمام مدنی منع ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے ادب کے ساتھ کس طرح بیٹھتے ہیں آپ ادھر آ جائیے یہ لیجیے کھڑے کریں گے ادب کے ساتھ دو زانوں بیٹھ جائیے دو زانوں سمجھتے ہیں جس طرح نماز میں متیات میں بیٹھتے ہیں ہاتھ باندھ لیجئے اور نگاہیں نیچی باتیں نہیں کرنی ہیں ہم نے نہایتی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سماعت کرنا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله زوجل تلاوت قرآن کریم ہم نے سنی اب زوجل ہم ایک کلام پڑھتے ہیں اور کون کون مدنی منا اور مدنی منی مل کے پڑھے گا اب اب ان شاء اللہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کھڑے ہو کے پڑھیں مدنی منع آپ کو کلام سنائیں گے اور یہاں پر موجود تمام مدنی منع مل کر پڑھیں گے کون سی نعت پڑھنا ہے بھائی آ جائیں دونوں نعت جائیں مائک میں نبی مجھ کو مدینے میں بلانا ہم بھی مدینے کس کے ساتھ جائیں گے باپا کے ساتھ جائیں گے شاء اللہ زوجل اور آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو مدینہ میٹھا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میٹھا آئیے ہم کلام شامل کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک مدنی منہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نام تو پتا ہوگا اپنا یہ آپ کو آپ کا نام پتا ہے چلے یہ نہیں بتا رہے ان کا نام کون بتائے گا کیا نام ہے جی ان کا نام کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے ابو بکر ماشاء اللہ ان کا نام کیا ہے نہیں نہیں ان کا نام ان کا نام کیا ہے اور ماشاءاللہ یہ ہیں بھی ایک اچھے سے ہمارے ایک مدنی منع اور یہ پتا ہے باپا کے کون ہیں یہ کون بتائے گا یہ باپا کے کون ہیں کچھ اوروں کو بتانے تھے ابو بکر بھائی کون ہے یہ بھائی چلیں آپ بتائیں کون ہے باپا کے آپ بتاؤ چلیں جی یہ بتائیں گے یہ آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کون ہیں باپا کے جی یہ پاپا کے کون ہیں بیٹے بیٹے تو ہیں لیکن رشتہ کیا ہے رشتہ کون بنایا چلیں جی آپ بنا لیں پوتے پوتے ہیں باپا کے یعنی کہ پوتے کون ہوتے ہیں یہ کون بتائے گا پوتے کون ہوتے ہیں آپ آ جائیں جب بات پوتی کے بھائی آ جائیں آ جائیں یہ بتائیں گے بھائی پوتے کون ہوتے ہیں بیٹے کے بیٹے جی بیٹے کے یعنی کہ باپا کے جو بیٹے ہیں باپا کے جو شہزادے ہیں ان کے یہ شہزادے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا نام ہے اسید اور یہ کمپیوٹر بھی ہیں آج آپ کی تیاری ہے نا ان شاء اللہ تعالی چلیں تمام منوں کا آپ ہاتھ ہلا دیں بیٹھے آئیے ہاتھ تو ہلا دیں ہاتھ ہلا دیں ایسے کر کے کرم فرما دیں ہاتھ ہلا دیں چلیں بھائی آپ بھی ہاتھ لائیے آپ ہاتھ آپ ہاتھ رہیے میرا نام اسید رضا ہے ارے اسید رضا ہے سب کو کہتے ہیں عید مبارک عید مبارک عید مبارک جی خیر مبارک ماشاء اللہ اچھا جی باپا کی جو ہے پوتی بھی ہیں کہاں پوتی کہاں ہے بھائی ادھر بٹھا دیں بھائی جی ایک پیاری سی مدنی منی آ رہی ہیں یہ باپا کی ٹھیک ہے ان کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے جی نہیں پوچھ سکتی ہے نہیں پوچھ سکتی ہیں بتا تو سکتی ہیں چلیں آپ بتا دیں ان کا نام کیا ہے حبیبہ بھائی حبیبہ بھائی کیا نام ہے ان کا اچھا یہ آپ کی کون ہے پوتی میری ارے یہ نہیں ہے بھائی یہ آپ کی پوتی نہیں ہے دیکھیں سب جواب درست نہیں ہوا نا تو سب مسکرا رہے ہیں غور کیجئے یہ آپ کی کون ہے ذرا سوچیں میں کان میں بتا دیتا ہوں بہن ہے چھوٹی بہن ہے کون ہے یہ چھوٹی بہن ہے چھوٹی ہے اچھا جی ماشاء اللہ یہ بھائی حبیبہ بھائی ہیں اور یہ ان کی چھوٹی بہن ہیں اچھا جی اب ہمارے ساتھ جو ہے مدنی منع ہیں مدنی منیا ہیں اب آپ لوگ کچھ سنائیں گے مدنی مقصد کیا ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اچھا جی کسبہ کا ہے کسبہ آصف آپ آ جائیے آ جائیے جی یہ ہمیں ایک سنائیں گی پوئم ندم سنائیں گی رب نے بنائے کس کس کو یاد ہے یہ آپ پڑھتے ہیں نا دار المدینہ میں بےتاب ہے سنانے کے لیے نام کیا آپ کا آصف اچھا کسبہ آصف دو نام ہو گئے آصف نام ہے کسوا آصف نہیں تو دو نام ہو گئے نا بھائی کسبہ اور دو نام آپ کا نام کیا ہے جی اور آصف آپ کے ابو کا نام ہوگا ہاں؟ آصف چلیں جی اب سب مل کے پڑھیں گے ہماری کسبا مدنی منی پڑھیں گی رب نے بنا پیارے پیارے پودے چاندوں ستارے دریا ندیا اور سمندر ایک دنیا ہے اس کے اندر پہاڑ اور ریگستان اس کی کو دیر کی پہچان ہاتھی گیندا اس کے آگے سب ہے زیر تازہ پھل اور سبزی دانے پی کر پان پہلے ہم امام صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا سا مدنی منا ہے دکھائیے ذرا یہ سو کتنے پیارے انداز سے رہے ارے بھائی واہ بھائی واہ سب کیا کہیں گے ماشا اللہ کیا کہیں گے امام صاحب کون ہیں یہ محمد علی رضا تاری علی رضا تاری ہیں اور یہ بھانجے میرے آپ کے بھانجے شریف ماشاء اللہ اور ادھر بھی ہیں ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے مدنی منع ادنان بھائی ہمارے عدنان شیخ خان یہ بھی ایک چھوٹے سے مدنی منع لے کر آئے ہیں کیا نام ہے بھائی ان کا دکھائیے ذرا ان کو بھی ممتاز اتاری ہیں یہ اور یہ ابھی سے مائک پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ناتھا بنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ عالم دین اور مفتی بنیں بنیں گے گے ناتھا نہیں ناتھا تو بنی جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور چھوٹا سا مدنی منا ہے ہمارے رضوان بھائی جو ہے اس کو گود میں لے کے بیٹھے ہوئے جی دکھائیے جی مدی منہ کو دکھائیں اے بھائی دکھائے مدی منڈے کو دکھائیے تھوڑا دکھائے آپ تھوڑا ہٹیے ہاں یہ اونچا کر کے دکھایا رضان بھائی نے یہ ایک اور چھوٹے سے مدنی منہ یہ کون ہے حسان رضا بن محمد دشان اچھا ان کی دشان رضا دشان بھائی کے شہزادے ہیں یہ ماشاء اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ان کے آنکھ پر ہے نا امام شریف آ رہا ہے تھوڑا آپ اس چیز کا بھی خیال کیجیے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں پیارے پیارے ایک یہ بھی ہیں ذرا ہاتھ ہلا دیں آپ ذرا مدنی چین کے دیں وہیں کھڑے ہو کے بھائی چلے آ جائیں ایک یہ بھی ایک چھوٹے سے مدنی منع ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد نعمان تاری ارے واہ بھائی واہ اچھا مدنی چینل کے نادین ہمارے اتنے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیا ہیں آپ جب ان کو دیکھیں تو کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ ماشاء اللہ بھی کہیے گا کہیں ایسا نہ ہمارے مدنی منوں کو نظر لگ جائے بھائی نظر کیسے اتارتے ہیں نظر اتارنا آتی ہے کسی جی کس کو آتی ہے نظر اتارنا بتائیں چلیں جی آ جائیں آپ قریب آ جائیں جو مدنی منا آ رہا ہے اس کو رستہ بھی دیں نظر کس طرح اتارتے ہیں اگر نظر لگ گئی تو اتاریں گے کیسے گھما گھما کے گھما گھما کے کیا گھما گھما کے بھائی گلاس گلاس بھائی سات مرچیں لے کر کیسے کیسے یہ دیکھیں یہ بتا رہی ہیں ہماری مدنی منی کسبہ کیسے گھما گھما کے سات مرچے لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے گھمانا ہے ایک ایک پریکٹیکل کر دیں بچہ یہاں بٹھا گیا چلیں جی یہ ہمارے یہ مدنی منی ہے یہ مدنی منی ہے آپ ان کی نظر اتاریں کیسے اتاریں گی ساتھ گھما گھما کے ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں جیسے بھائی ہماری مدنی منی ہے ہم مدنی چینل کے ناظرین آپ کو پریکٹیکل بتا رہے ہیں کہ نظر کیسے اتاری جائے گی جی آ جائیں تھوڑی سی آپ ادھر ہوئیے یہ مدنی منی ہے ان کی نظر کیسے اتارنی ہے جیسے ہاتھ میں مرچے لینا ہے ثابت لال مرچے لینا ہے کس سے نظر اتارنا ہے ان کے پاس تو آ کے گھمائیے نہیں نہیں آپ ان کے قریب آ کے گھمائیے کیسے گھمانا ہے اچھا باپو یہ ارشاد فرمائیں کہ جی۔ کیا مطلب یہ بچوں نے گھمانا ہوتا ہے یا بڑوں نے گھمانا ہوتا ہے بچوں کے تو گھمائی جاتی ہیں تو بڑے گھما رہے ہوتے ہیں تو ابھی تو آپ پریکٹیکل دکھا دیں ہمارے جیسوں کے لیے پریکٹیکل ہو جائے گا اور بچے جو ہے وہ ان پر سے آپ گھما دیجیے آپ نے مرچیں ہاں، جی، جی، رکھی ہے ہے لیکن یہ <laughs> سوچ لیں کیا مرچیں لے آ جائے یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹے مدنی منہ ہیں یہ ہمارے عدنان شیخ کے شہزادے ہیں اب یہ سات مرچیں آپ نے لینی ہے مرچوں کے بغیر مرچیں لینی ہے یا مرچیں لے کر مرچے بس آپ گھر سے لے لیے گا <laughs> ابھی سب تو ہمارے پاس مرچیں یہ دیکھیں مدئی منوں کا مذاکرہ ہے اور اس میں بسوکات آپ کو ایسے مناظر نظر آئیں گے کہ آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ادھر سے یہ بولنا ادھر سے بولنا یوں ہوتا ہے کہ گھر میں دو بچے ہونا یا ایک بچہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اب اتنے سارے مدنی منع ہیں اور اتنی ساری مدنی منیا چھوٹی چھوٹی اب جس انداز سے بھی مدنی مذاکرہ ہو اصل گھر میں جو ہے نا نا وہ باپو باپو نہیں ہوتے یا ہے زندہ باد سب کو باپا نے سنبھال رکھا ہے اب یہ مدنی منا ہے بھائی نظر کیسے اتارنی ہے یہ دیکھیں بھائی یہ آپ نے ہاتھ میں جو ہے سات جو ہے مرچیں لینی ہے ہری مرچیں اور ہری مرچیں نہیں لال لال شروع میں لال تھی پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس طرح سات مرچیں لے کے بسم اللہ شریف پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے شروع کیجیے یہ ان کا سیدھا ہاتھ یہ والا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایک آپ گنتا ہے آپ نے گنتی کرنا ہے ٹھیک ہے کتنے ہو گئے پاؤں سمیت گھمائیں گے پاؤں سمیت پاؤں بھی دکھائیے بھائی اونچا کیجیے اس کو ذرا بھائی ان کے سب چھپا کے ہاں یہ آپ نے گنتی کرنا ہے کتنے چکر ہوئے شروع سے چلتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دو یہاں پر آ کے ہوں گے ٹھیک ہے دو کہاں پہ آ کے جب یہاں پہ سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے زور سے بولیے نا بھائی جب یہاں آئے گا پھر چار ہوگا ٹھیک ہے جلدی سے جلدی سے یہ سات مرچوں سے سات مرچوں کے بیچ میں اگر مدنی منا رونا لگ جائے تو اب کیا کریں گے آواز آئی نا یہ پانچ چھ سات یہ تو چھوٹے چھوٹے مدنی منہ ہوتے ہیں ان کا دل بھی چھوٹا سا ہوتا ہے تو ان کے سامنے اگر آپ زور سے بولیں گے تو یہ ڈر جائیں گے ایسا ہوتا ہے نا کوئی ایک ہمارا مدنی منا یوں کہہ رہے بھائی پیار سے بات کیجئے مدنی منوں سے کیسے بات کرنی ہے پیار سے آپ پیار سے سمجھ جائیں گے یا ڈانٹ کر کون کون پیار سے سمجھ جائے گا باپو ہاں؟ جی ایک اور شخصیت بھی آ گئے دو شخصیت ارے ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ دکھائیے بھائی ایک اور چھوٹے سے مدنی منع آ گئے آ جائیے آ جائیے رونا بھی دکھا دیں ان کا جی بھائی نہیں مائک پہ روئیں گے یہ دیکھیں جی لا چلے تمام مدنی منع ذکر کرتے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اچھا باپو اگر لال مرچ نہ جی. ملے تو ہم ہری مرچوں پہ گزارا کر سکتے ہیں یعنی لال کیسے ملے گی ہری تو آسانی سے مل جاتی ہے اچھا ادھورا بھی رہ گیا نا کہ آپ نے جو ہے وہ لال مرچیں لے کر نظر گھما لی آپ نے پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے جو ہے ان مرچوں کا آپ نے چولہے پہ رکھ دینا ہے اور ان کو جو ہے جلانی ہے اگر بو آ جائے مدنی چینل کے نادین تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر اتر گئی اگر بو آ جائے تو اس بات کی علامت ہے اتر گئی تو جتنے بھی بچے ہیں یہ سب گھر پہ جا کے اپنی اپنی ابو سے نظر اتروائیں گے اپنی نظر اتروا لیے تاکہ آپ کو نظر نہ لگے میں نظر اتاروں گی اپنی وہ تب اس کا کیا کریں گے کیا کہنا ہے حضرت آپ کی مدی منی نے تو فرمایا میں نظر اتار لوں گی اپنی آپ نظر اتاریں گے آپ کی نا نہیں نہیں ہم خود ہی اتار لیں گے ایک دوسرے کی اچھا بھائی یہ کون ہے ذرا ان کا بھی تعارف کروائیے آج تو ہے ہی سلسلہ مدنی منوں کا آپ تو مل کر جواب دینا یہ کون ہے کون بتائے گا پاپا کی مرشدی مرشدی پر پر دن ہو یا رات ہو اور مدنی منع خوش ہیں باپا تشریف لے کر آ چکے ہیں اچھا بھائی اب امیر السنت جو ہے ہمارے درمیان ہے اچھا بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے میں مدینہ کہوں گا تمام مدنی منہ بیٹھ کر کہیں گے میٹھا ٹھیک ہے مدینہ آپ پیچھے جائیے پیچھے جائیے جو چھوٹے بچے ہیں وہ آگے رہیں گے بڑے جو ہے وہ تھوڑے پیچھے رہیں مدینہ مدینہ مدینہ چلیں جی ماشاء اللہ بھائی کون تشریف لے کر آیا ہے ہمارے ہمارے باپا جانی ہمارے باپا جانی تشریف لے کر آئے آپ ہاں، باپا یہ کچھ ممتاز باپو آپ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں کس طرح سلسلہ چلے گا اور کیا کیا آپ کس طرح لے کر چلیں گے کچھ آپ بیان کریں آپ نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہے کیا آپ اس انداز سے مدنی منوں کو کچھ دکھائیں گے کیا کریں گے آپ اچھا جی آج مدنی چینل کے ناظرین ہمارے مدنی منوں نے جیسے کہ تلاوت کی ناز شریف پڑھی گئی اب مدنی منع کچھ سوالات بھی لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ امیر السنت کی بارگاہ میں سوالات بھی عرض کریں گے اور باپا میٹھے میٹھے جوابات عطا فرمائیں گے اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں عدنان بھائی باپا اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں وہ مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے مدنی منع ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ جو ہے عرض کر سکتے ہیں اب یہ رش بھی لگا ہوا ہے یہاں پر چھوٹے مدنی منوں کا اب ہم سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے آپ بھی ہمیں جلدی جلدی کال کیجیے اور سوال ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ شاء ہم امیر السنت کی بارگاہ میں وہ سوال چلانے کی کوشش کریں گے اچھا سا سوال کیجیے اپنا نام بتائیے اپنے شہر کا نام بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں وہ بتائیے اور آپ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے امیر السنت کے حوالے سے تو آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں مدنی منع اور مدنی منیا وہی کالس کریں بڑے اسلام بھائی دوسرے سلسلے میں آ جائیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں آپ بھی کالس کیجیے اب ان شاء اللہ ہم سوالات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اور آج ہمارے ساتھ کمپیوٹرس بھی ہیں کہاں ہیں بھائی کمپیوٹرس ہمارے مینا کمپیوٹر عرفات کمپیوٹر حج کمپیوٹر جنہوں نے آپ دیکھتے رہے مدنی چینل oh. پر انشاءاللہ شاء آج ہم کچھ بارہ کمپیوٹر جو ہے لے کر آئے اور انشاءاللہ ان کے درمیان بھی سوال جواب کا سلسلہ ہوگا یہ ایک اور پیارے سے مدنی منع oh. باپا کی گود میں اور باپا جو ان سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں باپا اتنے سارے مدنی منع آئے ہوئے ہیں آج تو اور انتظار بھی ہوتا ہے عرض کیا تھا بڑا صوفہ ہوتا نا کہا تھا میں نے لیکن کیا کر سکتے بڑا صوفہ ہوتا تو اور بھی بیٹھ جاتے ہاں۔ لیکن اب چلیں ڈبل صوفے کا کہا تھا میں نے لیکن اب لائیں کہاں سے فیضان مدینہ کا تو میں نے منع کیا میں نے ہو سکتا وہیں کا وقف ہو تو یہاں لائیں کیسے وہیں کا وقف ہو تو لائیں کیسے جی ہاں پہلے سے ہاں۔ کسی اور کے گھر سے مجھے خود دکھ رہا ہے میرے سن سردی کہ پہلے سے وہیں کا وقف ہو تو لائیں کیسے اس کی کچھ وضاحت فرما دیں پاپا اگر بچوں کو عید مبارک کہنے کا طریقہ اگر آپ سکھا دیں تھوڑا پاپا مدنی منع اور منوں کو عید کی یہ مبارکباد کیسے دیں گے پاپا کن الفاظ مدنی منع اور مدنی منیا پہلے تو کرنا چاہیے سلام ہے نا السلام علیکم کہیے جو باپا پڑھا رہے ہیں آپ لوگ وہ پڑھیے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ رحمت اللہ و برکات عید مبارک ہو عید مبارک ہو اور جو عید مبارک کہے کہ عید مبارک ہو جواب کیسے دیں ٹھیک ہے بابا جی؟ ہاں، صحیح ہے وہ وہ یاد نہیں کر سکیں گے تقبل تقبل اللہ منا و من کم یہ شاید جی مشکل ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی اچھا یاد ہے کسی کو تقبل اللہ منا و من کم یاد ہے کسی کو آپ کو یاد ہے سنائیے مائک میں مائک دیں ان کو اللہ اللہ ارے بھیا اچھا۔ سنائیے مائک دیں ان کو مائک یہاں پر بھی ایک مائک رکھے نا یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کس کو یاد ہے آپ کو بھی یاد ہے چلیں کوئی ایک سنا یہ تو باپا بتائیں گے باپا یہ سنیے ہاں، کس نے سنایا جی موٹر منہ کے پاس تقبل اللہ لنا منا ومنک بھول گئے حافظ صاحب یہی ہیں بھول گئے سے آپ کون سنائے گا سنائیے مائک تو ان کو اسد اللہ اللہ چلیں سنائیے ہاں، اچھا اکٹھا نہیں بانٹے الگ الگ ہاں جی تقبل اللہ منا و منکم ارے واہ چلو لال نوٹ ملایا حاجی علی بڑے نوٹ رکھے ہوئے جی کیا پڑھا انہوں نے بالکل صحیح کو سو روپے تحفے میں ملیں گے باپا کی طرف سے عیدی ملے گی سو روپے اللہ منا و ماشاء اللہ بابا کچھ مدنی منع اور مدنی منیا سوال بھی لے کر آئے ہیں آپ سے سوال بھی عرض کریں گے یہ ہماری ایک مدنی منی ہے ارے ابھی بابا ابھی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں جاؤ وعلیکم السلام یہ ہے بیٹھنے کے لیے لگتا ہے پاپا جان میرا نام کسا ہے پاپا جان میرے نام کا مطلب کیا ہے اور اگر لوگ پوچھے یہ کیسا نام ہے تو میں ان کا کیا جواب دوں جزاک اللہ کیا نام بتائے کسوا یہ نام کیسا ہے کسوا نام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام کسوا تھا یہ عاشق رسول اونٹنی تھی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا پردہ ہوا یعنی آپ نے انتقال فرمایا اس وقت یہ اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوک کی پیاسی وہ انتقال کر گئی ایسی عشا تھی کیا نام تھا کسوا ہاں بھائی وہ ماشاء اللہ بڑا اچھا یاد کیا انہوں نے کیا ملے گا ان کو سو روپیہ ہی دی ارے واہ ایک ایک مدنی منا تھا اچھا ایک مدنی منا یا مدنی منی تھی وہ بولے باپا جو عیدی دیتے ہیں ہمیں کون تھا وہ جو بول رہا تھا خرچ نہیں کرنا چاہیے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کون تھا وہ آپ بول کے نہیں جو باپا جو عیدی دیں اچھا باپا نے جو پچھلی عیدی دی ہے وہ کس کس کے پاس ہے رکھی ہوئی آپ لوگوں نے چیز نہیں کھائی اس کی تو آج تو اب نہیں لیں گے نا وہ تو رکھی ہوئی نا پھر پہلے مال جمع کرنا اچھی بات ہے آج لیں گے نہیں تو آپ نے سنبھال کے جو رکھی ہے ان شاء اللہ تبرک ہے نا باپا کا بڑے ہو کر بھی بتائیں گے ہمیں باپا نے عیدی دی ہے باپا یہ ایک چھوٹے سے اور مدنی منہ ہمارے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارا پیارا با باپا جان نام نعمان رضا تری ہے میری عمر تقریباً پنج سال ہے جنم دینا گیا حاج عمران کے حاج مشتاق کے بچے جرم مدینہ کرو تھا سب مل کر ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو مرشد چل مدینہ اس کے ساتھ جائیں گے ماشاء اللہ مرشد کے ساتھ مرشد کے ساتھ اللہ کون ہے کیسے لگتے ہیں مرشد باپا مدین چینل پہ دیکھیں آپ کو چن لیں ارے واہ ارے واہ دادو کا نام کیا ہے انیس انیس رضا رضا بولے چل مدینہ ہوئے تھے ہاں، ہاں، ان کے والد نے بتایا شادی کے ابو کا نام کیا ہے ارے حاجی انیس میاری ہاں، اچھا تھوڑی ساری میمنی بولو تھا بچہ تو اردو بولنا تھا آج کل جی۔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 رہے تھے کہ آپ بچوں کو بھی چل مدی نہ کریں ہمارے دادو کو تو کیا تھا شورا کو بھی کیا ہاں مشتاحی مشتاق کو کیا اس طرح مطلب یہ چل مدینہ کا کچھ مطالبہ کر رہے تھے یعنی کمپیوٹر مضبوط میمنی کمپیوٹر تھا یہ بڑا فیڈ کیا ہوا تھا مضبوط ہاں بالکل ہی بول رہا تھا یہ یہ میمنی کمپیوٹر اس کو میمنی میں سوال جواب کون یاد کرائے گا کروا دیں گے بابا آپ نے فرما دیا بس ہو جائے گا کہاں ہے کمپیوٹر ہمارا والا میمن والا میمنی کمپیوٹر وہ کہاں ہے میمنی والے جس کو اردو آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی بن جائے گا بس آپ آئے تھے نام گرو ہے عثمان رضا عثمان رضا نام ہاں جی، کیا رکھی ہے باپا میچو نام گرو ہے نام باپا کیا بات ہے آپ بنیں گے کمپیوٹر بنیں گے کون سے بنیں گے نو جی، نوی کمپیوٹر مزید نبی کمپیوٹر مدینہ مزید نبی کمپیوٹر مسجد نبی کمپیوٹر تو ہو گیا کمپیوٹر بنانا ہے یہ مسجد نبی کمپیوٹر مسجد نبی کمپیوٹر بنی ہو آئے بنی ہو نا سبز گمبت کمپیوٹر ہاں سبز گمبت کمپیوٹر ان قریب یاد کریں اچھا برابر انشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ فیکم آج بھی کمپیوٹر آئے دکھائیں کون کون سے کمپیوٹر ہیں ماشاء اللہ کمپیوٹر بھی دیکھیے اور جس دن ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیارے ولادت جیلان شریف میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے میٹھے میٹھے صاحب ہے مدنی چینل کے نادین اور جو یہاں پر حاضی امیر سنت کی خدمت میں حاضر ہیں آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیر سنت جو الفاظ فرمائے آپ بھی دہرائیں اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ نازین و عظیم جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بےآت برکت حاصل کریں امیر السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عرض و بدل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے صحبت سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا نماز روزے کی نماز روزے کی پابندی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے ذریعے سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوف پاک حضور پاک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ کے ہاتھ میں دیا کیا اے اللہ مجھے مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور ہاں۔ کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں ہاں۔ اٹھا خاتون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شال فاطمہ ہے میں پڑھتی ہوں میں پیارے پاپا جان یہ فرمائیے سب مدنی منیا چڑیا پہنتی ہیں میں نے بھی چڑیا پہنی ہوئی ہیں ایسا کرنا کیسا ہے فاطمہ نثار فاطمہ فاطمہ وشال یا اشال ایشال اشال استعمال ہوتا ہے کیا مانا عالم لیکن رکھتے ہیں اس طرح ایسار اچھا۔ تو سمجھ میں آتا ہے ایسار نہیں نثار فاطمہ یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے نثار چوڑیوں کا سوال کر رہی تھی جی، چوڑیاں پہنتی ہیں اور انہوں نے بھی چوڑیاں پہنی ہیں آپ نے دکھائے کیا بات ہے بھائی دوسرے ہاتھ میں ارے واہ بھائی واہ وہ چھا کیا انہوں نا یہ چڑیاں چوڑیاں چوڑیاں پہنتی ہیں تو یہ پہن سکتے ہیں چوڑیاں پہننا پہننے سے پہلے پوچھنا چاہیے اب تو آپ نے پہن لیا دیں گی اگر منع ہو گیا تو اگر یہاں بولتی تو پھر اس کو مدنی منی کون بولتا یہ بات تو چوڑیاں مدنی منیا پہن سکتی ہیں مدنی منع نہیں پہن سکتے ہوں اور مہندی مہندی مدنی منیا لگا سکتی ہیں مدنی منع نہیں لگا سکتے مدنی منع کیا لگائیں گے پھر پاپا ماما سبحان اللہ مہندی کون کون لگا کے آئے دکھائیں ذرا مہندی دکھائیں واہ ارے پاپا کو مہندی دکھائیں اپنی ارے واہ کتنی پیاری لگائی ہوئی ہے ارے واہ اللہ ارے واہ ماشاء اللہ ارے واہ دور سے دکھائیں دور سے دکھا دیں اللہ اللہ ارے واہ بھائی یہ دیکھے کیسے دکھا رہی ہے اونچی کر کے ہاں، یہ ان کا کام ہو گیا ان کا جی ہاں ملباتی بات کی آپ نے مہندی کے تیار ہو کر آئی ہیں پاپا کچھ کمپیوٹر بھی ہیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ کون کون کمپیوٹر ہے سب تعارف اچھا۔ کروائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ واہ بھائی واہ ابراہیم اسماعیل مدنی چینل کے ناظرین وہ کمپیوٹرز جو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھے ہوں گے اب وہی کمپیوٹر آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں اور فیضان ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے متعلق کچھ جو ہے سوالات جو ہے امیر السنت ان کمپیوٹر سے معلوم کریں گے آج کون کون سے کمپیوٹر ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں جی آپ کون سے کمپیوٹر ہیں کمپیوٹر زور سے بتائیں گے ہاتھ اٹھا کے جوش سے ٹھیک ہے اور کون سا کمپیوٹر ہے مینا کمپیوٹر کمپیوٹر کھانسی آ رہی ہے کمپیوٹر کو ہمارے آپ کون سے کمپیوٹر ہیں مدنی کمپیوٹر اجمیری کمپیوٹر ارے واہ بھائی کا کمپیوٹر ماشاء اللہ کمپٹر ماشاء اللہ کیا بات ہے اچھا باپو یہ سارے کمپیوٹر اسٹوٹر ہاں کمپیوٹر کون سے کمپیوٹر ہیں اپنا نام ہی بھول کمپیوٹر کمپیوٹر میں میں کعبہ کمپیوٹر ارے اچھا باپو یہ سارے کمپیوٹر مدنی مذاکروں میں ہو چکے ہیں جی، جی، ہیں ہو چکے یہ اپنے جانے پہچانے کمپیوٹر ہیں یہ اور امیر سنت ان سے سوال کریں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے کمپیوٹر جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں گے اب دیکھتے ہیں آج کمپیوٹر کیسے چلتے ہیں کتنے کمپیوٹر لائے باپو یہ تقریباً بارہ ہیں اور یہ تقریباً اب تک کتنے ہو چکے ہوں گے مدنی مذاکروں میں جو آئے تقریباً بیس بائیس کے قریب ماشاء اللہ ماشاء اللہ چھبیس بھی ہو جائیں گے جلدی ان شاء اللہ کوئی نائلین کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے ہاں، بس ہاں، پاک اس ہفتے تو رحمت کمپیوٹر آ رہے ہیں نالین پاک کمپیوٹر اس طرح فضائل بھی معلوم ہوں گے نا کون بنے گا بھائی نالین پاک کمپیوٹر نالے نے پاک کمپیوٹر یا نالے پاک نالے پاک کمپیوٹر نالے پاک کمپیوٹر ان شاء اللہ ٹھیک ہے کوئی مدنی منا ہو اماما کمپیوٹر اماما کمپیوٹر مدنی برقع کمپیوٹر مدنی برقع کمپیوٹر پردہ کمپیوٹر پردہ کمپیوٹر میہانی کمپیوٹر آ جائیں بھائی یہاں پہ یہاں آ جائیے کمپیوٹر کے ساتھ کھڑے ہو جائیے چلو بھائی ہنفی کمپیوٹر ہنفی کمپیوٹر لبا ایک مکس ہو گئے کمپیوٹر کہاں چلے گئے کمپیوٹر ہے نفی ہاں لبا لبا انفی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے محمد عمر کتنی ہے چار سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے بتائیے یہ خواب آپ نے کب دیکھا کی تاریخ کو سبحان اللہ بڑا صحیح جواب دیا بھائی جائے آپ کیا لیں گے عیدی سو روپیہ عیدی ملے گی عیدی جائیں بھائی ہاتھ بھی چومے اور عیدی بھی لے لیں آپ کی باری آئے گی تب اگر آپ جواب دیں گے نا صحیح اچھا زہرا کمپیوٹر یہ فیضان ابراہیم و اسماعیل کمپیوٹرز چل رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے نام تو نہیں ہے یار یہ نام تو دوسرا ہے نا تو آپ کا نام کیا ہے انہوں نے بھی تو کہا نا باپا میرا نام نہیں ان کے گھر میں بھی کیا کہتے ہیں نام ہی یہی ہے ان کا باپا سب جگہ ایک ہی ہے دیوانہ دیوانہ گرانا معلوم ہوتا ہاں۔ ہے آپ کی عمر کتنی ہے ماشاء اللہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی جب ہاں نائنٹی نائن جواب درست ہے سو روپیہ ہی ملے گی مینا کمپیوٹر نبئی آپ کا نام کیا ہے تاریہ عمر کتنی ہے پانچ سال ماشاء اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا نام بتائیے حضرت اللہ جواب درست ہے سبحان اللہ سو روپیہ آئی ملے گی اور کون جی، ہے جواب کیا ہے حیدری کمپیوٹر آپ ادھر آ جائیں آپ ادھر آ جائیں لبائی لبائی لبائی آپ کا نام کیا ہے عمر کتنی ہے ماشاء اللہ یہ بتائیے اسماعیل نام کے کیا مانگنا ہے سبحان اللہ خدا میری سن لے سو روپیہ ہی نہیں ملے گی جواب درست ہے سبحان اللہ آپ کو یاد ہو گیا ارے ابھی ان کا ایک سوال اور باقی ہے اب دوسرا ایک ایک سوال ہاں سب کا ایک ایک یہاں کچھ لکھنا بھول گئے نا یہ نہیں ہوا نام یہاں ہاں، ہاں، اس کا نام نہیں لکھا رہا جی جو بچ گیا وہ یہی ہاں، ہوگا اجمیری کمپیوٹر کیا نام ہے محمد ماشاء اللہ عمر کتنی ہے پانچ سال ماشاء اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسان قاضی ہے بابا جان اس وقت ان کی عمر سات سال یا تیرہ سال یا اس سے کچھ زیادہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ میں نے نام نہیں پوچھا تو نام بھی آپ نے بیان کر دیا کمپیوٹر جو ٹھہرا سو روپیہ بھی ملے گی معاویہ کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے تاری عمر چھ سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے فتح میں جنت سے ایک دمبا آیا بتائیے یہ دمبا جنت سے کون لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب درست ہے سو روپیہ بھی نہیں ملے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کون سا کمپیوٹر ہیں صدیقہ آپ کا نام بتائیے سویا بنت عمران عمر کتنی ہے چھ سال بتائیے اس جنتی دمبے کا گوشت کس نے کھایا مسلمانوں کے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا رضی اللہ تعالی انہا ان کی پرورش فرماتے ہیں ابھی سوال ادھورا ہے اچھا تو اچھا اچھا ارے ہاں بھائی وہ سدی کا کمپیوٹر نے کچھ جواب نے غلطی کی تھی مجھے شک تو پڑا تھا کہاں سیدھی کا کمپیوٹر کمپیوٹر کیا جواب تھا آپ کا شاید ارندہ اور پرندہ نے کھایا تھا رہی ہیں نا اسے کہا تھا تو صحیح ہے صحیح ہے آپ کو دیکھا دوبارہ کہنے اسے درندوں اور پرندہ نے کھایا تھا زبان کا مسئلہ ہے صحیح کیا عمر کا تک ہے ماشاء اللہ اچھا اب ہے حج کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے عمر کتنی ہے چھ سال یہ بتائیے مسلمانوں کے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پرورش فرماتے ہیں بتائیے وہ مقام کون سا ہے سبحان اللہ سو روپیہ آئی دی ملے گی سبحان اللہ ویا کم ویا کی کمپیوٹر آ جائیں بھائی ناراض ہو گیا نہیں بیٹا آ جاؤ نا کابا کمپیوٹر اچھا اچھا آپ کا نام کیا ہے ابو بکر راجا آپ کی عمر کتنی ہے تین سال آٹھ ماہ آپ آٹھواں تین سال آٹھواں آپ کون سا کمپیوٹر ہیں کعبہ سوالا شروع کرنے سے پہلے آیا نا تھوڑا اچھا، ناراض ہے نیا ڈیٹا شاید ابھی فیڈ نہیں ہوا پرانا ڈیٹا بابا بول رہا ہے ناراض ہو گئے یار ادھر تو آ جائیں بھائی تھوڑے سے آ جائیں نہیں بیٹر آ جائیں سو روپیہ ملے گا اب تو آئیں گے اب تو آئیں گے کیوں بولا آپ نے شاید بیٹا کس کا ہے یار آ جاؤ بھائی آپ سوال تو کیجیے ہم مائک لے کے وہاں پہنچ جائیں گے جہاں یہ جائیں گے ہاں چلو مائک آپ کے پاس باپو کو دھکا چلاؤ گے اپنے پیچھے سے جی بولو میں آپ کے قدموں میں آؤں گا بیک کعبہ کمپیوٹر ماشاء اللہ رے ابو بکرت اٹاری تو ایسا جواب دے گا کہ انشاءاللہ جواب دے گا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دو بھوکے شیر چھوڑے گئے تو ان شیروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا لگے اور سدا کرنے لگے سبحان اللہ جواب درست ہے عیدی ملے گی سو روپیہ بولو جزاک اللہ زور تو بولو جزاک اللہ کچھ بندی من کی کالس ہمارے پاس بھی ہیں اور قربانی کمپیوٹر بھی باقی ہے قربانی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے آپ کی عمر سب سے پہلے کس نبی نبی سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کے بال مبارک سفید ہوئے ابراہیم السلام سبحان اللہ جواب درست ہے سو روپیہ ہی نہیں ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ بولو جزاک اللہ ریا کے وہ کمپیوٹر پورے ہوں تو پھر ہاں. جانی مجھے چل مدینہ کی دعا دے دے اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے اچھا اب باقی ہے کوئی کمپیوٹر اور ہمارا وہ کمپیوٹر ہے نا <laughs> کمپیوٹر اس کو کمپیوٹر بنانا آسان تھوڑی ہے آپ کون سے کمپیوٹر ہیں بھول گیا کمپیوٹر ہوں نعرہ سن لیں واپس کمپیوٹر سے کوئی ایک آپ جواب دیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ماضی رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمپیوٹر کون سا ہے کمپیوٹر میں کون سا ہے تو پرانا نام ہے ہاں تو پرانے والے نام چل رہے ہیں وہاں نیا نام کون سا دیا نہیں یہ پرانے ہی ہے نا سب کے پرانے پرانے نام ان کو بھی ہاں یہ کمپیوٹر اس کا کون سا لکھا بھی نہیں ہے ہو چکا ہے سوال کیجیے مشکل کشا کمپیوٹر نام تھا نا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حیدری کمپیوٹر مشکل کشا کمپیوٹر فیضان مشکل کشا کمپیوٹر میرا نام اس ہے آپ کی عمر کتنی ہے تین سال گھوڑے پر سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے سواری فرمائی جواب درست ہے چلو سو روپیہ ہی تھی ملے گی لے تو اس کی مہربانی سبحان اللہ اچھا کمپیوٹر بھی کچھ کورس لیتے ہیں پھر کمپیوٹر کمپیوٹر باقی ہے ایک کمپیوٹر باقی ہے ہمارے آپ کون سا کمپیوٹر ہیں کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے عمر کتنی ہے تقریباً پانچ سال ماشاء اللہ سوال کون سا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی کاموں کی شروعات فرمائی آپ چند کے نام بتائیے سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ممبر پر خطبہ پڑھا سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے مہمان نوازی کی سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی لوگوں سے گلے ملے سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے سلید تیار کیا سبحان اللہ سرید سرید سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام نے کیا ماشاء اللہ جواب درست ہے سو روپئے بھی ملے گی سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں جزاک جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ کب بولیں گے پاپا جزاک اللہ مدنی منی کو بولیں گے امی کو بولیں گے ابو کو بولیں گے یا مدنی منع کو بولیں گے بڑے کو بولیں گے لڑکے کو بولیں گے آدمی کو بولیں گے چاچو کو بولیں گے تو بولیں گے جزاک اللہ ہو کچھ کالس لے لیتے ہیں پاپا جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام الخیر تاریہ ہے پیارے باپا جان میری عمر آٹھ سال ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چاکلیٹ کھانے سے کیا قد لمبا ہوتا ہے چاکلیٹ کھانے سے قد تو کیا لمبا ہوگا چاکلیٹ کھانے سے تو گلے کو نقصان ہوگا اور کھانسی ہو سکتی ہے گلا خراب ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے چاکلیٹ زیادہ نہیں کھانا چاہیے سلو الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام آزاد بکرا عید کتنا گوشت کھانا چاہیے بکرا عید میں کتنا گوشت کھانا چاہیے جتنا ہم بھی کھلائے ضد کر کے زیادہ نہیں کھانا چاہیے زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے بخار آ سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا گوشت وہ بھی خوب چبا کر کھانا چاہیے روٹی کا لکما کتنا بڑا ہو پاپا ذرا یہ بھی بتا دیں کتنا بڑا ہونا چاہیے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کتنا بڑا ہونا چاہیے ہاں جی بات چھوٹا بولتے ہیں تو بھی ان کے نزدیک چھوٹا ہی ہوتا ہوگا نا تو بڑے بڑے پیس لیتے ہیں ڈبل ٹریبل کر کے اس کو تو وہ مدنی منع کتنا سا روٹی کا پیس بنا ہے اتنا اتنا کتنا سا یہ بڑا ٹکڑا ہوں لپیٹ کر لیتے ہوں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیا سوال آتا ہے یہ شیر ہے اور یہ اس طرح بولتا ہے ہاتھی ہے یہ بکری یہ مینڈک یہ ہے کبوتر یہ ہے طوطا یہ پانی کی آواز ہے باپا جان ہم نے سنا ہے کہ ہر چیز اللہ اچھا کا ذکر کرتی ہے جب یہ ساری چیزیں اللہ اچھا کا ذکر کرتی ہے تو ہمیں آواز کیوں نہیں آتی بس بیاں کرتے ہیں سارے سنگو شجر اور چاند ستارے تصدی ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ ماشاء بہت پیاری ماشاء یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ ام من شعی ان اللہ یوسف یاد و امن شہین اللہ یوسف بھی بی ہم دہی ہر چیز اللہ تعالی کی پاک کی بیان کرتی ہے تو قرآن میں آ گیا ہم نے آنکھیں بند کر لی آمنا و صدقنا ہم ایمان لائے ہم نے تصدیق کی اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا ہمیں یاد ہمیں نہیں سنائی دیتا تو کوئی بات نہیں ایک بزرگ نے جب یہ آیت پڑھی تو ان کے بھی دل میں آیا کہ یہ تسبیح پڑھتی ہر چیز جب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہم کو آواز کیوں نہیں آتی تو انہوں نے ان کو پیشاب کی واش روم جانے کی ضرورت پڑی تو یہ ڈھیلا لینے گئے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ڈھیلے میں سے اللہ اللہ کی آواز آنی شروع ہو گئی پانی کے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ اللہ کی آواز آنے لگی تو یہ شرما گئے کہ اب ان کو واش روم میں کیسے لے جاؤں تو آواز آئی کہ نہیں سمجھے ہم اسی لیے تو تم کو ان کے ذکر کی آواز نہیں سناتے ہر جگہ ہر چیز کے ذکر کی تم آواز سنو گے تو تمہارے کام رک جائیں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ چھت جو چرچراتی ہے چھت چرچراتی ہے تو سبحان اللہ وب ہی کہتی ہے اسی طرح دروازہ میں کھٹ کٹ کی آواز آتی ہے چٹکنے کی تو اس اس میں بھی سبحان اللہ وب ہی ان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 میں نہیں بولوں کہ آپ جواب دیں ٹھیک ہے نا ہاتھ کھڑا کرنا خالی ہاتھ کھڑا کریں گے بولیں گے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی ہاتھ اور کس سے جواب دیں نہیں قربان رضا آپ بتائیے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی بتایا نہیں بتا دیا اس کو پہلے سے معلوم تھا نہیں جھوٹ بولے گا کپڑا چلو بتا دیا تو اردو بولیں گے انگلش بولیں گے کون سی بولیں گے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی اردو نہیں آپ نے بتا دیا آپ کو نہیں دیں گے دوبارہ کس نے بتایا آپ کو آپ نے خود ہی بولا ماشاء اللہ سو روپیہ تحفہ ملے گا سبحان اللہ جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی پرانے پاک کس زبان میں ہے سب سے افضل زبان کون سی ہے اب دیکھتے ہیں اب بابا اب آپ قربان رضا سے جواب لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں کھڑے ہو جائیے جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی عربی جواب درست ہے سو روپیہ ہی نہیں ملے گی ارے واہ بھائی واہ سبحان اللہ ایک ویڈیو سوال ہم چلا رہے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جان میں بیچی باپا جان اپنی خوشیوں کا کیا کروں اللہ آخری میں کیا بولا بیچ کا کیا کروں ہاں، بیچ ہے جی، دوبارہ چلا رہے ماشاء اللہ جان میں ابھی گٹھلیوں کا کیا کروں ماشاء اللہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی پھینکتے نہیں ہیں ہاں سنبھال کے رکھتے ہیں وہ تو اجوا شریف کی کھجور کی گٹھلی سے دل کی بیماری پیس کے اس کو کھاتے ہیں ماشاء اللہ تو مدینے کی کھجور کی گٹلیاں سنبھال کے رکھتے ہیں یا پھر دریا میں ٹھنڈی کر دیتے ہیں ماشاء اللہ عام دنوں کا سردار کون سا دن ہے بابا ہاں۔ بھائی دن جو ہے سات ہیں جمعہ کا دن ہاں ماشاء اللہ جواب درست ہے تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے سبحان اللہ سو روپیہ کے ہولہ پر راشدین کی تعداد چار مشہور ہے زیادہ چلو نہیں خلفا راشدین کی مشہور تعداد مشہور خلافہ راشدین کون کون سے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ سبحان اللہ جواب درست ہے سو روپیہ دیا ملے گا عید ہی ملے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک آڈیو کال چلا رہے ہوں جی ابھی واپس کال کر لینا میں ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ارے باپا جان میرا نام سیدہ فاطمہ ہے ارے باپا جان آپ کو ہم سب گھر والوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر بچوں کو عید پر نئے کپڑے نہ ملے تو دل بہت افسردہ ہو جاتا ہے بچے اس وقت کیسے کریں جواب عنایت فرما دیں جزاک طالب غم مدینہ چل مدینہ ہم سب گھر والوں کو بے حساب مغفرت کی دعا سے نواز دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی منوں کو مدنی منیوں کو عید کا نیا لباس نہ ملے تو ان کو غم نہیں کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے حضرت عبداللہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیوں نے آ کر کہا کہ عید آ رہی ہے ہم کو نئے کپڑے پہننا ہے ورنہ ہماری دوسری جو سہیلیاں ہیں دوست ہیں ان کے سامنے ہم کو شرم آئے گی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے ٹریزرر جو خازن تھے جس کو ہم یعنی کہ وزیر خزانہ یا وزیر مالیات بولتے ہیں ان کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ایڈوانس میں تنخواہ دے دو تاکہ میں عید کے لیے اپنی بچیوں کے کپڑے سلوا سکوں تو آپ کے جو وزیر مالیات تھے بڑے خوف خدا والے تھے وہ بھی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ مزید زندہ رہ لیں گے کہ آپ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 بولے کیا معاف کیا جام آپ کیا نہیں بولا ہمت نہیں ہو رہی امیر علیہ صلی سے ایک سوال کریں گے ہم آڈیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام دیپا ہے شریف سے بات کر رہا ہوں باپا جانی آپ کو کن نام سے بچپن پکارا جاتا تھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام کس نام سے پکارا جاتا تھا بچپن میں آپ کو کس توجہ نہیں جی بھائی اب باپا آپ کو بتائیں گے کہ باپا جب چھوٹے تھے بچپن میں تھے تو گھر والے کس نام سے پکارا کرتے تھے جی بابا جی مجھے اپنے گھر میں چھوٹا تھا جب بابو بول کے پکارتے تھے میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا بچہ ہوں اچھا پاپا یہ کچھ ہمارے مدنی منع آپ کی پسند کے سوال کچھ معلوم کرنا چاہیں گے ابھی جلدی جلدی کمپیوٹر جو سارے سوالات دے کر آئے ہیں جی پاپا آپ کو آپ کو کون سا کلر پسند ہے گرین کلر سبز سبز گنبد کا سبز کلر پیارے باپا جانی آپ کو کھانے میں کون سی ڈش پسند ہے جی بابا کیا بولوں کھانے میں کون سی ڈش پسند ہے بہت ساری ڈشیں ہیں ہاں بہت ساری ڈشیں ضرور ایک بولیں غم پلاؤ مل جائے جس میں مدینے کا غم ہو اس کی اس کی اصل میں ہر چیز پکانے کی ایک ریسیپی ہوتی ہے اتنا مسالہ اتنی مرچ اتنا نمک اتنا تیل یہ سب ہوتا ہے نا اس کو ریسیپی بولتے ہیں اب غم پلاؤ کسی کو بنانا ہے اور آپ کو پہنچانا ہے یا آپ سے لے کر ہم کو کھانا ہے تو اب اس کا کوئی ریسیپی تو ہوگی نا اس کے کیسے بنے گی یہ بتائیں اس کو بنانے کا طریقہ ایسا پلاؤ ہو کہ بس وہ کھاتے ہی اس کے رسول میں رونا آنا شروع ہو جائے مدینے کی یاد تڑپانی شروع کر دے ایسا غم پورا مل جائے اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کبھی کھایا ہی نہیں ہے پکایا بھی نہیں ہے پکانا آتا بھی نہیں ہے مجھے تو کوئی پکا کر کھلا دے تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا ظاہر یہ پکا نہیں سکتے ویسے یہ تو خوش طبی کے لیے میں نے کیا کئی ڈشیں پسند ہیں موقع موقع کی بات ہوتی ہے اور ایک ہی ڈش تو روز کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی ہوگی ابھی بدل بدل کے کھاتا ہے نفس جی۔ اصل میں یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کے گھروں میں جیسے جمعہ ہے یا کوئی چھٹی ہوتی ہے تو ان کا ایک ہوتا ہے بھائی بریانی پکے گی تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں خاص ڈش یہ ہے کہ ہمارے پائے پکیں گے تو یوں الگ الگ ڈشیں ہر گھر کی بعض اوقات مشہور ہوتی ہیں اس لیے شاید آپ سے سوال کیا جا رہا تھا آپ کی پسند آپ آپ کو کی پسند بھی پتا چلے نا لوگوں کو نفس تو اچھے سے اچھا عمدے سے عمدہ وہ لذیذ سے لذیذ ڈش پسند کرتا ہے تو میرے پاس بھی نفس ہے مجھے بھی عمدہ عمدہ کھانے کھانے کو جی چاہتا ہے اب جو جو عمدہ کھانے بنتے ہیں گھروں میں اس کا تصور کر لیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھے پسند ہے ایک اور پسند کے بارے میں آپ سے معلوم کریں پاپا جان آپ کو کون سا پسند ہے دنیا پسند کرتی ہے اترے گلاب کو لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے سبحان اللہ مگر اس کی فراہمی اس کا حصول اپنے بس کا روگ نہیں ہے نکاح کیسے حاصل ہو یہ چند مدری منڈو کی کالس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن کی آواز آ رہی ہے پاپا تانی بار میں اسما بات کر رہی ہوں اگر تعریف سے آپ تو عید مارے تو خیر مبارک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے میرا مرنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں پیارے پاپا جان آپ کو اور آپ کی آن کو اور مندر کے حاضین اور ناظرین کو بہت بہت عید مبارک ہو اور آپ کے جو قدموں میں منی من تشریف فرما ہے ہاں۔ تو آج ڈبل ڈبل عید ہے ایک تو عید کی خوشی اور ایک آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں باپا جانے میں بھی آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں مگر میں بہت دور ہوں کیسے ہوں باپا جانی میں نے سنا ہے کہ ایک ولی اللہ کے دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں آپ میرے لیے یہ دعا, دعا فرمائیں تاکہ میں دعوت اسلامی کا مبلغ بولوں دعوت مبلغ دعوت اسلامی بولوں آپ میرے لیے یہ بھی دعا فرما دیجیے تاکہ مجھے مکہ مدینہ شریف جانے کی آپ کے ساتھ با ادب جاننے کی سعادت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ریان تاریخ بخش ساؤتھ افریقہ عرض کر رہا ہوں باپا جان آپ کو تمام مدنو عید مبارک ہو باپا جان ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے پاس عیدی لینا چاہتے ہیں تار بار نور کے برسات ہو ہو ہو دن دن یا رات نور کی برسات ہو باپو یہ جو گھروں پہ جو مدنی منع مدنی منیا جو موجود ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ادھر سے ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی سوال ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ گھر بیٹھے مدنی منع مدنی منیا آپ کے اس سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں یہ گھر سے ہی تو آ رہا ہے ہاں تو یہ ان کو بھی تو دور سے بیٹھے ہوئے لگتا ہوگا نا کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں میل سنت تک تو یہ وہاں بھی ہوں اور ان کی حاضری بھی ہو رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اب یہ ہے کہ جو دیگر شہروں میں وہاں پہ مدنی منع جمع کیا ہے وہاں سے ہم براہ راست لیں ورنہ ہم نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ آپ اپنی جو ہے ہمیں کالس وغیرہ بھیجیں وہ آ رہی ہے گھروں سے اور مدنی منع دیکھ رہے ہیں اور وہ عیدی تو نہیں لے سکتے لیکن مدنی اسکول تو ان تک پہنچ رہے ہیں ماشاء اللہ اور ہمارے رکن شورا جو ہے حاجی امین تاریخ وہ بھی ہمارے ساتھ براہ راست تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا الحمد للہ حاضر ہوئے ماشاء اللہ آج ماشاء اللہ آواز واضح نہیں ہے مہاجر کیمپ نمبر ساڑھے پانچ کیا بابا لائے بابا یہ فاطمہ رحمت مسجد کے لیے ایک جگہ لیے بابا یہ ہمارے ذمہ داران کی خواہش ہے کہ جلد از جلد مسجد بھی تعمیر ہو مدرسہ بھی تعمیر ہو ماشاء اللہ اللہ کا کون سا مہاجر کیمپ نمبر ساڑھے پانچ مہاجر کیمپ ساڑھے پانچ ماشاء اللہ اللہ کرے کہ جلدی جلدی علی شان مسجد شریف تعمیر ہو جائے مدرسہ بھی بن جائے جامعت المدینہ بھی نصیب بن جائے مدرسۃ المدینہ بھی بن جائے یہ اچھا آپ کی شہزادی ہے اچھا ارے ماشاء اللہ حلیمہ بھائی تو الحبیب اچھا بھیا مدری منڈو یہ بتاؤ کہ آپ سے کسی نے کھالوں کی بکنگ کری نہیں کری اچھا کری بکنگ کھڑے کھڑے سب سے زیادہ کس نے کھالوں کی بکنگ کری بند ہوتا بتائیے آپ بتائیے سب سے زیادہ کھالوں کی بکنگ کس نے کری بتائیں مائک ہاتھ میں ضروری نہیں کتنے بہت ساری بہت ساری کتنی سو دو سو تین سو چار سو چار سو چار سو کی بکنگ کری آپ نے کیسے میں جاگتے میں جی خواب میں کی ہے جاگتے ہوئے کی جاگتے ہوئے اچھا انہوں نے پانچ سو ابو بھی چار سو ابو کے ساتھ مل کے کری تھی کتنی کری یہ چار سو کیسے کری آپ نے بابا بابا نے کی تھی بابا نے کی تھی نا تو آپ نے نہیں کری تھی بابا بھی چار سو کہاں سے کریں گے بابا کہاں کہ آپ نے بابا اگر ہوں گھر پہ دیکھ نام کیا ہے محمد دانش دانش وہ کہاں رہتے ہیں نمائش نمائش اچھا یہ کس طرح بکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں کس طرح ترغیب دلا سکتے ہیں کھالوں کی یہ اپنے رشتہ داروں کا مثلا مدرسۃ المدینہ دار المدینہ یہ جو ہمارے جو شعبے ہیں نا ان میں ماشاءاللہ مدنی منع اور مدنی منیوں کو کچھ آداب دیے جاتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو گھر والوں کو آس پڑوس والوں سے رابطہ کر کے فون کر کے ان سے خیالوں کی بکنگ کروائی جائے تو یہ بےچارے تھا اتنی بھاری کھالے تو اٹھانے سے رہے تو ان کو اٹھانے کا نہیں کہا جاتا بس یہ کہ پیار اور محبت کے ساتھ یہ فون کر کے ٹھیک کریں تو یوں اب یہ چار سو بول رہے ہیں تو یہ چار سو پھر بتا رہے بابا جی نے کیا تھا اب بابا جی نے بھی چار سو کھا لے کیسے کی تھی سمجھ نہیں پڑی اپنے کو کڑی ہوگی بول رہے اچھا، بابا ابھی چودہ ذیل حجا کو آپ کے والد صاحب کا جو ہے وہ عرس مبارک ہے دن مبارک ہے تو ہمارے مدارس المدینہ میں اور کچھ گھروں میں سالے صاحب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 صال وسلم دائما أبدا على حبيب ربك خير الخلق كلهم أيحساب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغطرم مولاي صال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا الباني والعالم جی ماشاء اللہ جہاں جہاں ہمارے مدارس المدینہ ہے وہاں پر جو ہے الحمد اس سال ثواب کی ترکیب ہوئی کچھ کی ریکارڈنگ ہم نے مدن چل کے ناظرین کو دکھائی اور یہ اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے کہ امیر السنت کے والد باپا کے ابو کا نام کیا ہے حاجی عبد الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا نام ہے باپا کے ابو کا حاجی عبد الرحمان کیا نام ہے تو باپا یہ پڑھا گیا کچھ اسال ثواب یہ سورہ ملک ہمیں پتہ چل رہی ایک لاکھ پانچ سو ستانوے یہ الحمد للہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کی جانب سے ماشاء اللہ بہت اچھی تعداد ہے درود تاج آپ کے والد صاحب کے سال کے درود پاک پڑے گئے درود کروڑ چورانوے لاکھ چھ ہزار پانچ سو اڑتیس اللہ درود درود کی تعداد ہے چھ ہزار چون سکس تھاؤزینڈ ففٹی فور ماشاء اللہ اور یہ بھی اس سال ثواب آپ ملے قرآن پاک پڑے گئے باپا تین ہزار ایک سو ستر سبحان اللہ درود پاک بھی ہے کلمہ شریف بھی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی چودہ ذلحجا جی. کو امیر سنت کے جو والد ہیں عزت حاجی عبد الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا عرس مبارک ہے اور میں مدنی چینل کے ذریعے سے تمام عاشقان رسول کو یہ مدنی التیجہ کرتا ہوں کہ چودہ ذوالحجہ جیسے کل تیرہ ہے پی شریف اور منگل کو چودہ ذوالحجہ ہے تو ہو سکے تو اپنے گھروں میں کچھ اصال ثواب کی نیاز وغیرہ کی ترکیب رکھیں کچھ پڑھیں اور اگر کوئی پوچھے تو کہیں کہ الحمد ہمارے پیر و مرشد امیل سنت کے جو والد ہیں ان کا الحمد اس میں اصال ثواب کی ترکیب ہے تو اللہ اللہ کے گرم سے انشاءاللہ اس کا خوب ثواب بھی ملے گا اور برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ شاء اللہ چند آڈیو کالس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد تعالی سے عرض کر رہا ہوں تعالی بابا جان کی اللہم لبیک لبيك لبيك لا شريك لك سلیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شبہ رضا ہے میں طیبہ سے بول رہا ہوں باپا جان میں آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں مجھے اپنے ساتھ مدینے لے چلے باپا جان آئی لو یو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام مجھے گا ہاں، مبارک اچھا، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اگر یہ چل مدینہ کا مدنی قافلہ تیار ہو تو شاید مدنی منوں کا نہ مدنی منوں کا نہیں تو اس میں الگ سے کوئی ترکیب رکھنی چاہیے مدنی منع نے بہت پیارا سوال بھی کیا ہے وہ ہمارے ہاں۔ مدنی منع میم کہاں ہے وہ نعمان نعمان نے نعمان دوبارہ سوال کی حاجی صاحب سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی انیس میاری پوتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا نہیں باپ پیارا باپا جان میرا نام نومان رضا تری ہے میری عمر تقریباً پنج سال ہے ننڈے بچے چل متی نہ کرو تھا بڑے بڑے کے حاجی عمران کے حاجی مشتاق کے یہ یہ میمنی میمنی میمنی جی ان ان جو ہے باقی باقی میمن اولاد کل لوگ میں میں والی صاحب نے بولنا بولنا بولنا بولنا ہونا نا نا نا تو سیکھی سیکھی نہیں نہیں آئیں آئیں آئیں آئیں بھی بھی بچہ دعا کرو خاندانی زبان پانی رہے بچے شاء اللہ ہلو سمیا کرا لائے گرو بتا دی گرو حال ہے پوچھا تو بتا دی سمیا کی ہوں نہ نہ تو جائیں گے تب بولی دے تب بولو اب اردو میں پوچھنا ہے سر سمیا کدی مڑی بھی آیا نہ تو بولی رہی ہو بولو لائے بھی ہوں اچھا باپا کے نارو باپا کے نارو باپا کے را سکھائی سیکھنی نا باپ کے بولی نہیں نا توارے سمجھ ہوئی تھی سلو حبی اللہ دودھ پینے کے بعد کی دعا کون بتائے گا سڑک صحیح کون بتائے گا آپ صحیح بتائیں گے سچی چلو بھائی مدنی منع سے بد سنتے ہیں سو روپیہ لے چکا ہے بھائی تو پہلے اس کے جیب میں سو روپے ہیں جی۔ واہ ڈبل لگ رہے ہیں یہ دو بار لیا ہوگا نا اور دو بار جواب کوئی تین بار تو ہو جائے گا سبحان اللہ چلو اب کھڑا ہی کر دیا تو سولو آلك هابك مظلوم تو وہ اللہ مبارک لینا سی ہے اور یہ دینا میں سلو اور علی گڑھ ہے جواب درست ہے سو روپیہ ہنفی ہنفی کمپیوٹر بھی ہے ہاں، پھر ایزی ملے گی پھر ایزی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کون کون عیدی لے گا بابا سب کو ملے گی عیدی یا پھر جو سوال کا جواب دے رہے انہیں کو ہے سب کو ملے گی سب کو ملے گی سبحان اللہ اب وہ عیدی تھی چھوٹی بڑی عیدی ہوگی چھوٹی بڑی تو عیدی بھی دینی پڑے گی پھر میرے میں جواب دیتے تو عیدی دیتا ہوں تو آپ بھی دو میں کھانے میں یہ یہ کھاتی ہوں pizza burger French fry chip jelly اتنا نہ اگر مجھے اپنی پسند کا کھانا نہ ملے تو میں کیا کروں اتنا یہ ملتا ہے سب پیزا ملتا ہے کبھی کبھی پیزا برگر فرینچ فرائی یہ سب ہے کبھی ملتا ہے روز چاہیے کیا کبھی کبھی نا ہاں؟ مہینے میں کتنی بار ملتا ہے مہینے میں کتنی بار ملتا ہے دو دن مہینے میں دو بار ملتا ہے اچھا۔ تو یہ پیزا اور یہ تو اچھے بچے تو نہیں نہیں کھانا چاہیے مجھے اچھا لگتا ہے اچھا تو اچھا, اچھا۔ پول کھول رہی ہے گھر کے بھی بیٹا نقصان کرتا ہے نا پیزا یہ ہیلتھ کے لیے نقصان کرتا ہے موٹے ہو جائیں گے اس سے موٹے موٹے بھی ہو جائے پھر وہ کولیسٹرول ڈرائیگ ایل ڈی ایل یہ سب بڑھے گا دل کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں فالج ہو سکتا ہے اس سے اب میں نہیں کھاؤں گی انشاءاللہ گھر میں جو کھائے گا اس کو بھی سمجھاؤں گی بابا جان میں ہم سب کے لیے دعا کرنا اچھا۔ اب اگر نہیں ملے یہ تھا نا ان کا نہیں ملے تو پھر کیا کریں یہ تو بعض بچوں کے نہیں ملے گا تو نہیں کھائیں گے نا ملے گا تو کھا لیں گے ابھی کا میں نہیں کھاؤں گی اچھا بعض بچے ایسے بھی ہیں کہ ان کی پسندیدہ ڈش نہ ملے نا جو انہوں نے فرمائش کی تھی وہ نہیں بن سکے تو پھر یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہم نہیں کھا رہے یہ تو ویسا بھی کرتے ہیں بعض کون کون کرتا ہے بلند کریں اپنی پسند کا کھانا نہیں ملے تو اڑی نہیں کہوں گا اگر اس کو عیدی ملے گی تو ہاتھ اٹھائے گا جو بتائے گا اس کو عیدی ملے گی نہیں ضروری نہیں ہے میں اس لیے تھا تو شاید بہت سارے اٹھا لیں گے یا رونے والے ملے گی عیدی تو سب کے لیے ہے نا بابا یعنی جو جو گھر میں لڑائی کرتا ہے کھانا پسند کا نہیں ملتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے باپو بولتے اس کو عیدی ملے گی سب کو ملے گی نا آخر میں جی یہ ہے تعداد مطلب لڑائی کرنے والوں کو عیدی دیں گے باپو کھانا مطلب کا ملے گی نہیں ملے عیدی تو ملے ہاں۔ یوں جو بھی کھانا مل جاتا ہے میں کھا لیتی ہوں ابھی تو پیزا اور کیا کیا بول رہی تھی سب کچھ کھا سکتی ہوں اچھا۔ اب ابھی کس بات سے تحفہ ملے گا چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیے آپ اٹھائیے جو کمپیوٹر نہ بنا ہو ایک دو تین چار چار فرشتوں کے نام بتائیے ایسے جواب سے واقعی لگتا ہے کہ مدنی منوں کے سلسلوں میں یہ تو بتا دیں گے تو مشہور شخصیت ہے کوئی نئے نئے لاؤ تو چھوٹے چھوٹے چلو اب تو دے دیا ابراہیل علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام جواب درست ہے ہاں یہ ماشاء اللہ ابن عرفان مدنی منی ابن حاجی عرفان عیدی ملے گی مدری آفور کی کال ہے جی۔ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا جان میرے میرا نام حاجہ بنتے یافور رضا اطاری ہے بابا جان مجھے آپ کے ساتھ مدینے چلنا ہے میری اور میری اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں کہہ دو مرشید چل مدینہ سبحان اللہ بچے بچے کو حاجی یافور نے چل مدینہ کا جام پلا دیا لگتا ہے ماشاء اللہ اللہ صلو علی علی صلی تعالی پانچوں نمازوں کے نام سب سے چھوٹا مدنی منا یا چھوٹی مدنی منی بتائیں گے جس کی عمر تین سال ہو تین سال تین سال کا ہے پانچ سال آپ بتائیں تین سال کتنی عمر ہے آپ کی عمر کتنی ہے معلوم ہی نہیں ہے کیوں کھڑی ہوئی ہے زیادہ پانچ نمازوں کے نام بتائیے خاتون جنت جنت جی؟ ان کا یہ تو ان کا نام خاتون جنت ہے نام بتائیے کا نا چار پانچوں نماز پانچ نمازیں کون کون سی ہیں ہاں جی۔ عمر پانچ سال ہے نا تین سال تین سال تین سال کی عمر جی میراج بتائیں گے سبحان اللہ آسان مغرب عشاء فجر پھر سے فجر سے شروع کریں فجر عشاء مغرب جی۔ مغرب بڑے بھائی نے سکھایا پھر بھی بھول گئے لگتا ہے جی آپ بتائیں گے تین سال ہاں، سال مدنی جی بابا جی، زور سے بتا دیں کی بڑی ہے سات سال کے چھوٹا تین سال تین چکے تین سال کا مدنی منا یا مدنی منی تین سال چار کی ہے یہ عمر ہے آپ کی نو مان پانچ سال یہ آگے بابا تین سال نمبر تین سال والا تین سال والا جواب درست ہے عمر کتنی ہے آپ کی تین سال تین سال ہاں، ماشاء اللہ سو روپے ایل ڈی ملے گا مدنی منی تین سال کی ہے پانچ نمازوں کے نام بتا دیے اور یہ جو بڑے مدنی منڈے تھے یہ پہلے لے چکے ہی تھی نہیں ان کو نہیں ملی ہاں بھائی بڑے مدنی منڈے آ جائیں آپ لوگ بیٹھے رہیں گے آپ کی عمر کتنی ہے جی سات سات سال ہاں چلو آپ کو کچھ پوچھ لیتا ہوں بابا ان کی آپ اس کو پوچھ لیتے نا کچھ ہاں، ان کو پوچھ لیتے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا نہیں ان کو بتا پتا نہیں بولو بیٹھے نیچے بیٹھے میں بولو نہیں پتا چلو تو آپ بتائیں گے آپ یہ اچھا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے یہ بتائیے کھانے سے پہلے کی دعا سنا دیجیے چلے والا بڑھتا ہے جی ایک دعا یہ بھی ہے چلو بھائی ملے گی ہاں۔ ارے باہ بھائی ہاں, ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی اس کا جواب کون دے گا بابا بیٹھے بیٹھے جس کو نہیں آتا وہ بتائے جی آپ بتائیے نہیں آتا کس کو نہیں آتا آپ کو نہیں آتا تو کس دن ہوئی کس دن ہوئی نہیں آتا صحیح ہے نہیں آتا تو نہیں آتا کب آتا کب ہوئی نہیں آتا اب نہیں بھول گئے آپ خرید مدینہ یاد ہے آپ کو اس کو یاد ہے نہیں اس کو سو روپے مل چکے سن لیا اس نے آپ کو پہلے نہیں ملے یعنی اسی کو لینا جس کو پہلے نہیں ملے گا ہاں، ای ملے گی وہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا نام کون بتائے گا سے معلوم کرنا تین سال کا مدنی منا یا مدنی منی ابو بکر کو کو ہوگا یہ ان منیو پہلے چار سال کی تھی اب تین سال کی ہو گئی آپ کو آتا ہے نہیں ہاں، اس کو مل گئے چلو ساڑھے تین سال کی مدنی منی یا مدنی منا یہ کون بتائے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امی جان کا نام معلوم نہیں معلوم اللہ نام یاد ہے آپ کو سو روپئے مل چکے نا جی، جن کو جن کو نہیں ملے ابھی تک سو روپئے دی ان سے نہیں باپا تھوڑے بڑے یاد ہے آپ کو آپ کو بھی یاد نہیں ہے یاد نہیں ہے کس کو کسی کو بھی یاد وہ آپ وہ سب سے لباس والے مدنی یہ مائک میں قریب آ جائیں قریب آ جائیں نام بتائیں عمر بتائیں قریب آئیے حضرت آمنا جواب درست مان لیتے ہیں آمینا میم کے نیچے کسرا زیر پھر بتائیں آمینا حضرت آمنا آمینا حضرت آمینا جواب درست ہے عیدی ملے گی سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں ارے واہ یہ تو سب ہو چکا ہے چلو اب اب سلاۃ السلام سلاۃ السلام سلاۃ السلام پڑھیں گے اب انشاءاللہ سلام ہوگا تمام مدنی منع کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی رکھ کے تو آپ لوگ فارم بھر کے دیتے نہیں ہیں فارم بھر کے دیتے جو قریبی نام ہو وہ لکھنے ہوتے ہیں تاکہ ڈبل نہ ہو جائے اب جو ہو گیا ہو گیا ڈبل فیس ہو مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام شمائے بز میں ہی دار دل افروز پیلا کو ڈال دی عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پاپا دعا فرمائیں گے تھوڑی سی ادھر ہوئیے انشاءاللہ لائن بنا کے عیدی لیں گے گے ٹھیک ہے ادھر ادھر چلے آئیں لائن بنائیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ولاسلام اللہ ربنت نافن حسن و فلاخرت حسنار اللہ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم مدينه صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صبح ربی کا رب العزت یقود والحمد سلام رب ربید لا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی دیکھو مدنی منع مدنی منیوں ایک بار عیدی جس کو مل گئی ہے وہ دوبارہ نہیں لینی ہے ہاں؟ صرف ایک بار لینا ہے ایک بار لینی ہے جس کو سو کا نوٹ مل گیا اب دوبارہ نہیں لینا بس ایک مل گئی کافی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی کے لیے دو میں اگر کچھ بول دوں یار دعا بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھنے دن کو یہ سیکھیں گے کسے یار تو یہ نہیں بولنا میری بہن کے لیے دو اور باپ کے لیے دو اور ایک ایک اپنے لیے لینا ہے ٹھیک ہے جس کو ایک سو کا نوٹ مل گیا وہ اب دس کا نوٹ نہیں لیں گے ہاں۔ ٹھیک ہے اور کچھ منہ سے بولنا نہیں ہے ہاتھ بھی نہیں ملانا میرے ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نوٹوں میں سنت یہ کہ دونوں اکیلے خالی ہوں اس طرح ہاتھ ملانا سنت ہے منہ سے بولنا کچھ نہیں ہے خالی ہاتھ ہی اٹھانا ہے انشاءاللہ بس ایک بار لینی ہے سو کا نوٹ مل گیا تو آپ نہیں لینی اور دس کا نوٹ جس کو مل گیا وہ بھی دوبارہ اس کو بھی نہیں لینی اے خدا اے خدا میرے باپ آخوا جس کو دی ہوئی اب کسی چھپا دی ڈبل نہیں لیتے بیٹا ڈبل لینے والا گندا بچہ ہوگا میرے کو بھی خدا میرے خدا آپ کتنی بار لوگی بیٹے ابھی ایک بار لی میں نے دیکھا کو اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گرانے ان کے سارے گرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ہم کو دے ان کی رالا پر چلے ہم کو توفیق دے ان کی رالا پر چلے ہم کو ان پہ فدا ان کو آباد رکھ اے پر فدا ان کو آباد ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا ہر قدم پر خدا ان ان کی ہمت بڑا کو آباد رکھ سگے کے سر پہ قائم رہے سگے ساگے کے سر پہ قائم رہے سایہ تار کا ان کو آباد رکھ کو آباد رکھ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ آلے پر فضل کر رحم کر آلے پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ سگے اتار کو نظر میں یا خدا سگے اتار کو نظر میں یا خدا سختیوں سے بچا ان کو آباد رکھ سختیوں سے بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ